انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفقہ سب کا سب اللہ کی راہ میں ہے سوائے اس نفقے کے جو گھر بنانے میں صرف ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو بیاسی یہ حدیث ضعیف ہے